ابو سلمہ نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سن کر یہ حدیث لکھ کی انہوں نے کہا میں بنو مخزوم کے ایک آدمی کے ہاں تھی اس نے مجھے تین طلاق دے دی تو میں نے اس کے کے گھر والوں ہاں پیغام بھیجا میں خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی آگے ان سب نے ابو سلمہ سے یا بن کثیر کے مانند بیان کیا البتہ محمد بن عمر کی حدیث میں ہے اپنے نکاح کے معاملے میں ہمارے ساتھ مشورہ کیے بغیر ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دینا صحیح مسلم آدیش نمبر تین ہزار سات سو ایک